اسی سے اللہ تمہارے لیے کھیتیاں زیتون کھجور کے درخت انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو سوچتے سمجھتے ہوں